شعبہ نے قطادہ سے روایت کی کہا میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے پھر وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے شعبہ کہتے ہیں میں نے قطادہ سے پوچھا آپ نے یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو پینتیس